سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے جبکہ اس کے ذمے ایک ماہ کے روزے تھے تو کیا میں اس کی طرف سے قضائی دے سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری والدہ کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تم نے اسے ادا کرنا تھا اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرض اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے حدیث نمبر اڑتیس سو چھپن مثنت احمد